خانے امیدوار کے کیونکہ حقیقت وہاں کا یہی ہے خاصا کا یہی ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کر رہی ہے اور اب اس فریم کو زمین کی ملامت جو ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کہ آرگومنٹ کیا لے رہی ہے اس کی سیٹسفیکشن کہ نہیں یہ چیز کی ساتھ ملامت کی چیز یہ ایک فریب کی چیز ہے میں چاہی کے کام کرتا ہوں لہرو حرم آئندہ تکرار کمندر کا بھی جب آپ ہمارے سارے رہتے ہیں میرو حرم آئنا تکرار سمنا کیا مشرا ابھی صاحب ماں ماند بھی شوق تراشے ہیں تنا ہے اللہ کام تک نہیں پہنچ جی، ابھی ہمارے یہاں تک ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے آئینہ تکرار سمنا مانگ دیے شوق راستے ہیں اس نے یہ کہا رسم سمندری محاذ اس فروغ میں بے حد جانے والا وہ فریج نہیں کہتا ہے زیادہ سے زیادہ رامان بھی ہے ہے ٹھیک راستے میں پھنس سکتا ہے وہ پھنسنے سے پناہ ڈھونڈتا ہے کہیں حرم ہے کہیں ڈر ہے یہ پناہ ہیں اس میں ڈھونڈنے تھوڑا سے وقت تک پانے کے لیے ورنہ وہ شوق جو ہے اس کے اندر آگے چلنے کی تو مرنا موجود ہے اور یہ جتنے وجود نظر آتا ہے وہ تکرارے تو مہنگا ہے وہ آگے تو لگے ہیں کام خراب خاطر لگنا ہے تازہ لگنا دیکھا رہا تازہ کافی کافی جا نہیں گئی گورن گیئر بھی کر دیتے ہیں کام و خراب خاطر نرما تازہ جنم بعض مرغدار دے سائر مرغدار کا یہ سست اطمینان تب یہ خالی ہونا ہوتا ہے کے معنی لیکن پریشانیوں کے خیالات کے تکلیف سے خالی ہونے کے دکھنے فراغ جن سے عربی بھی ٹائم تو پڑتی میں آئی تک خالی یا بتا رہی ہے کہ خراب پرانے کروں میں وہ سندر لکھا تھا کہ وہ سبزی عمر نیچا ہے کرا ہوا جو ہے نا خالی ہو گیا قبر سے یہ چیز آتی ہے اور کسی سے وہ اس سے فراغ کام فراغ خاطر نغمہ تازہ ہو گیا باز دم ہر بازار سے شاعر بن اتوں جانا چاہوں گے کے لیے میں ہوتی ہے اور اپنی چاہیے بڑی چیز تین اس کی میں کہتا ہوں کہ جب میں نے اس کے اوپر جن دنوں غور کیا پیچھے نہیں کہ کیا انتخاب ہے اس شخص کا سامنے آ کے کیا تین پہن کے جاتی ہے اور کاسا صاحب نے لانی ہے اور کاسا بھی کاٹے ہوئی آئی آگے آئی بات ساری گرو بدے مچھلی کے لیے کبھی بلند دادا ہی بند ہے بند بھی پاؤں سے پوری ہیں جب کہا کہ اب وہ یہ چاہیے اثر تک میں نے ایسا کہ ابھی جی جی ہے کبھی بلند دادا ہی مندر من کے اس کے اندر بھی کی کے شہر جا رہا آج اس زمانے میں کیا تھا پاؤں بندے قدر بلند دیا ہے آپ کو یہ جتنی اس قسم کی سب بنا رہی تھی یا یا اگر پر سنگ ان ایک کر لے گا اس بات میں پرواز زدو امن کو ہوتا رہا اور پھر جب جس چاہے وہ پاتا نارتھ ادھر آئے تم جس طرح سے ادھر وہ ہے نا اس وقت وہ سب برف ہے تو گلیوں کی تو اس میں دیکھے دیکھے تو ہے یہاں بھی وہ چیز رہی ہے تو یہ اب اس کے بعد ہر حالیت والی بات جو ہے پیشہ اور سنگ اور اس کو کہا کہ یہ بدر کی سر ہمیں اس کو یہ آیا جی کاشمی کتنا پور کر اب نا اس کنٹیکٹ کے اندر جو اس کی وجہ بھی ہے یہ کیا بن گئی یہ سب کا انتخاب اپنے کلام سے وہ لایا ہے لیکن کس انداز سے لایا ہے یہ چلے آگے پندرہ اندر آگے دلچسپ انداز میں بتایا ہے جی یہاں ایک روپ ایک بات کہتا ہوں اور میرے نزدیک کتاب کے ابتدائی حصے کے اندر یہ جو ہے نا اس کے ہاں یہ مت یعنی صحیح جو تصور اس بال دینا چاہتا ہے وہ اس کے اندر دیکھا ہے ایک کیا ہے خالد دفتر کی سلطنت لیکن اس کو اتنا خوبصورت پیش کیا ہے اس نے کہ وہ بالکل اپنی جو تعلیم جاتے ہیں نا جس انداز جیسن بازیاں اس اقبال کو یہ آئیڈیا بڑا پسند ہے کہ یہ پہلوانا انگلش لیے کریے یہ جتنے فروغ ہمارے یہاں کے ہیں جی۔ یہ لوٹ کیوں نہ پیدا کر رہے ہیں کی مدد سے پورا جو ہے اس کے اندر جو ہمارے ہیں جو کہ اسلام بن گئی ہوئی ہے اس وقت اس کے لیے اس نے یہ بتایا ہے نا کہ یہ ساری ایک درستی کو روک گئی ہے کتنا حسین انداز ہے یہ اس کے اندر یہ کر دیا اور عجیب بات ہے اس ٹرسٹ میں نے کہا نا ان کو آزاد کا تو ہم کچھ طے نہیں کرتے آگے ہم آئیں گے تو آپ دیکھیں گے بتایا یہ گیا ہے کہ یہ سارا جتنا بھی یہ تجربہ کا فلسفہ جو لیے کر رہے ہیں سارا کا وارسا جو اس تک کو آگے دیا جو ہے ہمارے یہاں ایک سبوت میں پڑھایا کرتے تھے کہ وہ ابن مبارک ایک بہت بڑے سیگی دوسرے ہیں کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا خلیفہ تھا تو وہ خلیفہ ایک دم سو رہا تھا تو خواب میں ایک بہت بڑے بزرگ آئے اور انہوں نے آ کے اس سے کہا کہ ٹھیک سو رہا ہے اس دفعہ تو حجی اکبر ہے تو اس جا کے حجی اکبر کا اٹھا اور اس نے بہت بڑے کوئی بزرگ تھے جو مجھے سوئے لیے کہ جگہ کے اتنے بڑے سماج کا کام کے لیے آپ کر گئے اور وہ جو اٹھے ہیں تو ان کے ساتھ جو ان کے مریض تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ سارے جان پڑے تھے ان کے ان سے کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس نے کہا کہ جی وہ میں ابھی اکبر کے لیے جا رہا ہوں نا پچھلے کہ مجھے مجھے تو یاد نہیں تھا لیکن خواب میں بہت بڑے بزرگ آدمی آئے تھے

بات میں نہیں کہ آپ کا کلام کیا ہے تو اس نے کہا یہ ہے کہ جس قسم کے اس قسم کے خدائی لوگ ہیں نا ان کو حج کرنے کو <laughs> اس نے کہا کہ تمہیں تکلیف یہ کرنے کا جو خیال تھی تجھے تو یہ بھی بول سکتا تھا نا کہ اس کو حج کر رہا ایک کی جو مختلف طریقے ہیں کتنا خوبصورت انداز سے سمجھا کہ نظر بظاہر ایک چیز جو اتنے بڑے تمام کا کام اتنی بڑی نیکی نظر آتی ہے وہ بھی چاہیے یہ چیز ہے اور اس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ کرتا ہے نہیں اس بار میں یہ چیز جو ہے تصور کی ابتدا میں ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی تھی اس کے ذہن میں چیز یہ بھی کرتے تھے اس کے اندر میں یہی چیز کے آئے یہ ہیں جورمن آتا ہے اور وہ یوگا کو جو واز کرتا ہے وہ واض آتی ہے کہ جو بڑی ہی ویکتی کی طرف لے جی ہے لیکن طرف چلا رہا ہے کا حملے جو چاہتے یہ کسی کی طرف نہ چلے گا یہ ہے کہ اگلا آئیڈیا جو نے دیا ہے آرموں نے جنتا کا کٹاؤ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے اور دلچسپی جو تعلیم اس نے پیش کی ہے ان کی طرف کر کے بڑی خوبصورت پیش کی ہے اب اس کے لیے وہ شروع کی طرح آگے بھی چل کے تو میں ذرا جو سرسٹین کم لیے کچھ بتا دوں تھوڑا سا بچے جو ہے سر پسند کے ساتھ یہ پیدا ایران میں لیکن وہاں یہ اسپتامہ اس کا نام تھا نام اس کا اسپتام ہاں۔ لوگ بھی بدھ کی طرح شادی وادی اس نے کی تھی لیکن اس کے طرف شادی کرنے کے بعد اس لیے کس نے کر کے دنیا کر دیا تھا اور پھر یہ جنگلوں میں چلا گیا میں سمجھتا ہوں دونوں کے ہاں یہ آئیڈیا ایک ہی ہے ایک ہی کوئی ہے سستی جہاں زبردست بن گیا وہاں زبرد بنا بالکل ابتدائی روز کے دونوں کی ایک ہی ہے یہ بھی کوئی بہت بڑا تھا کہ سردار اس کا بیٹا تھا بدھ تو بہارا آئی نکال کے راجے کا بیٹا تھا یہ چیزیں جو ہے یہ تھی تو یہ پھر جنگل میں چلا گیا تو جیسے وہاں وہ بدھ کو اس بڑ کے درخت کے نیچے بدھی ہی ملی تھی نا لائٹ لائٹ وہاں ملتی ہے نا اس کو جو جو ہے یعنی ورکس کے لفظ میں سنہری روشنی کا مانا ہے تو سنہری روشنی ہے ہوتی ہے روشنی تیز کیا ہوتی ہے رکھنے والا جب اس نے اپنے تھوڑا یہ سچتا دینا کہ تعلیم دینی شروع کیا تو اس ملک سے اس کو نکال دیا تھا تو یہ باختر بھی چلا گیا باختر جو ہے جو آج کل ترکستان جو آج کل کا ہے باختر یہ وہاں چلا گیا تھا اصلی کتاب تو اس کی بھی نہیں کوئی ملتی بارہ جو بعد میں اس کی طرف منسوخ ہے اس میں یتنا ہے نا سب کے ان کی کے کتاب جس میں ان کا یہ ہوتا ہے اس نے یہ چیز کہا کہ اگر خیر و شر کا منبع خدا ہے ہر چیز کا منبع خدا ہے ہر سر اگر خیر اور شہر دونوں کا چشمہ خدا ہے تو اس کی پھر کھانے اور باقی نہیں رہتی یہ اس کی ڈیفیکلٹی ہے ڈبول تو اس کی اس کی جو ہے وہ نہیں رہتی یعنی اگر اس کو مان لیا جائے کہ شہر کا بھی سر چشمہ ہے تو اس کی ڈبول باقی پھر نہیں رہتی اس لیے اس نے کہا میں یہ تو نہیں مانوں اب اگلی چیز اس نے کہی کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ شر موجود ہے شر کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا خدا کا جو پیدا کردہ نہیں کیا جا سکتا اس میں خدا کی اجیبیت کیا آتا ہے دیکھا نا دوسرے قدم آگے بڑا ہوا ہے پھر کیا حل اس کا نکالا جائے یہ مان نکالا جا سکتا ہے کہ خیر ایک ایک ہستی مان لی جائے اور شر دوسری مستقبل میں ہستی اس میں دو ہستیاں مان لی خدا کو اس سے بچانے کے لیے کہ وہ خالوں کے شر نہ کہیں کرائے پا جائے جو اس نے ایک دوسرے کے سامنے گزار دیے خیر جو ہے وہ ہے اہورا مذہب تو صرف آہ محسوس ہے اہورا مذہب یہ مذہب ایک ہے پارٹی کے جو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے مذہب پارٹیوں کے اصل میں مددہ تو پارٹی کا تو مذہب ہی تعلیم کیونکہ پہلی کا ہے ان کے یہاں کا ماضی دار ہاں، ماضی دار یہ یوگدان یہاں سے جو نکلا گیا اس کے یہاں کا یہ جو خدا ہے وہ ہے اصل میں وہ نام ان کے یہاں ہے اپورا مزدا مزدا ایک ہے اور دوسرا اس کے مقابل میں ہے انگرامن اس کو کہتے ہیں اس کو مخفف کر کے اہر انگرامن یو کس قسم کا ہے جس کو ایک اس کا ایسا ہے انجام بھی تو اس اب یہ اس کے ہاں کی فلاسفی ہو گئی کہ شر اور خیر مستقل بزاد دو وجود ہے یہاں اور یہ مستقل بزاد ہمیشہ تک نہیں کسی سے میرے لیے بدیتا ملتا ہے مقصود سر کو مستقل گزار ہے اور من بھی کرے مند کر رہے ہیں دونوں مستقل گزار ہے دونوں کر رہے ہیں آپ میں کم سے کم اس مصیبت سے تو یہ نکل گیا جی کہ خدا کو ممبئی نہ کرا دیا جائے وہ اس کے بعد اس کو حل نہیں کر پایا تو آخر میں جا کے پھر کیا کیا جائے وہ آخر تک کلو میں آ رہا ہے وسلم نے میں کہا تھا کہ میں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ یہ خیر و شر کی شرفات لیے جا رہا ہے اور وہی ہے حقیقت میں پہلا اسکول آف تھاٹ تھا جس کے اندر اس نے یہ والی بات کی انسان کے خیالات کی پیدا کرتا ہے اس سر کو بتا کے لیے یہ ہے کہ سر کے خیال کر دیے جائے وہ مل گیا انسان ایگزٹ کرتا ہے اپنے امن سے بھی اپنے آپ کو نان ایگزٹنگ کر لیتا ہے تو اس میں یہ جو مسئلہ تھا پیرن کر کا اس یاد یادیں اپنے آپ کو یا دے لیے یہ آیا یہ چیز پازیٹو دینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں بھی ایگزٹ کر رہا ہے گھر بھی ایگزٹ کر رہا ہے یہ دونوں کا سرچشمہ ایک طرح دے دیتا ہوں میں تو وہ خیسر کا سرچشمہ مانتا ہے میں اس قسم کا خدا نہیں مان سکتا تو اس قسم کے خدا ماننے سے اچھا یہ ہے کہ خیر کا خدا جو ہے اس کو رکھیے جائے مقابل میں ایک سر مسلم ودار سے صحیح اس کو کھڑا کر دیا جائے اس کو نہیں کچھ کر لے یہ اس نے اپنے ہر ہاں یہ خیر و شر کی جس کی سن جاتی ہے اب اسے ہم پھر وقت گیا ہے تو آئندہ لیں گے